ابو سعید بن مغالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا میں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر بعد میں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیب اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے فرمایا الحمد رب العالمین یہی وہ صبا مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوہتر